والسلام على حبيبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ دوست میراج شریف ایک نقطہ اور ایک بات پیش کر کے اجازت چاہنا احادیث مبارکہ کے اندر معراج شریف کے حوالے احادیث مبارکہ مبارکہ ہیں جمع فرمائیاں محاطف نے کثیر نے تفسیر ابن کثیر حدیث شریف پڑھنے چاہیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماند میراج دی رات دو پیالے وقائے گئے ایک پیالہ سی دھد کا اور ایک پیالہ سی شراب کا میں دھد کا پیالہ نوش فرمایا پیتا شراب دے پیالے ہی نہیں والی یعنی نظر پی اور کوئی شوق نہ میں جبریل امین نے فرمایا محبوبہ تسا فطرت پسند فرمائی کیونکہ دھوک خواب کے اندر ویکو کام ہوں علم ہوں یا رسول اللہ جناب نے دودھ پسند فرما کے اللہ نے جو حق دین فطرت بنایا ہے جی انسان واسطے وہ پسند فرما جس نظام نسا دھد کی شکل انہوں پسند فرمایا جناب نو معلوم ہے کہ دھد بچیا نو جوان کرتا ہے جوانا نو بڑھے پہ تک طاقت محفوظ ہوں ابھی تک طاقت ماحول رکھنے کا سبب بڑا سیاح نے جو کرے ماں جو کرے دھد گیو جو کرے دھد گیو نہ کرے ماں مات نہ کرے پیو ایس دنیا دے ظاہری زندگی کے نظام چیکو دھد اتنا عظیم چیز ہے دیسی ایڈی عظیم شہر ہے جیڑی آپ ہاتھوں گوا بیٹھے گان دے کو مار بیٹھے فطرت گوا بیٹھے ہیں جو غیر فطرت سے انہوں رکھ بیٹھے یعنی اپنے اس جسمانی نظام حیات کے اندر ضروری سی کہ اصا فطرت نہ چڑھ دے کیونکہ اللہ حبیب نو شاہ مہراج کی رات اتنے مبارک میزبانی کی رات مہمانی کی رات اللہ تعالی مخاوے اور فرماوے کہ فطرت گل مک گئی یہ مطلب بندیا نے اگر نظام حیات زندگی کا نظام فطرت کے مطابق رکھنا ہے اور صحت اپنا بدن اپنے جسمانی نظام قائم رکھنا ہے تو پھر ضروری ہے دھد صحیح لبنا چاہیے جہاں آپ بد وقت ویچ کے لے بیٹھے رکنا میں میں کسی گل کرتا نصیب ہی ہون اتنے نہیں کر اپنے نصیب نصیب چنگے ہوتے رات کی رات ڈبے والا دھد دتا سی کہ مجھا والا بولتے نہیں جی سید عالم سرکار ایڈا وڈا کام حکمت دا حضور فرمانے نے وہ دو پیالے سامنے آئے میں دودھ پسند کیتا جبریل نے فرمایا محبوبہ این فطرت پسند کی توجہ ہے یعنی اللہ کا فطرت اللہ الناس نتیفہ اللہ سونا فرما ہے میرا تین اسلام فطرت کی مطلب انسان توحید رسالت اسلام جڑا ملتا ہے سمجھو اگر بندیاں ماحول غلط نظام غلط نہ دتا جاتا ان سارا توحید الہی دے قائم رہنا سی کسی نو برادری مار جاتی ہے کسی نو ماحول لے جاتا ہے کسی نو لانتی سبق لے جاتا ہے یہ خراب نہ کر دے تو کرتے اللہ کا پیارا ہی بننا سی سجنا سارے ہاتھوں کو جانا یہ ظاہری علامت سے نشانی بن گیا ہے سارے کول جی ظاہری فطرت والا تھس گیا ہے جی سڈے کو روحانی اسلام فطرت والا بھی خوش گیا زندہ سبحان سبحان اللہ اللہ ہے ہے سونے حضور امین کر دیں سونے یہ جناب شراب پسند کر لیں تھوڑی امت یہودی بن جانا سی جی شراب پسند کر لیں گے تھوڑی امت یہودی بن جانا سی شکر جناب نے جڑا دکھ پسند کیا

دودھ پسند فرمان دودھ پسند فرمان دکھایا گیا تاری امت ہدایت اور اسلام پہ رہے بولتے نہیں جی سڈے مسلمانوں جی دھد یہود نے سارا جی شراب ہے سڈے جی بکرا ہے انہوں کا کنری شراب نو پسند کرتے بکرا چھترا خنزیر یہ مطلب ہے جو مسلمانوں پسند ہے نہیں جو پسند ہے مسلمانوں نہیں گل میری سمجھنا ہو یہ نقطہ میں پہلی بار ارد کر رہا جنا میری تقریر میراج کا ایک نقطہ دو تر چار بار سنی وہ جس نے میں آغاز کیا تو سمجھتے ہو گے وہی بیان کر لگا نہیں اسی نے ایک نقطہ کوئی پڑھ لی جوڑے باغ میں سب کا موضوع بن گیا Thank you. قربان جاؤ جبریل امین نے عرض کی رسول اللہ جی جناب شراب نو پسند کر دے امت نے یہودی بن جانا وہ سجنا یہودیاں دی ایک پلیتی شراب والی نبی پسند کر امت یہودی بن جانا سی جی دی ساری نظام والی امت پسند کر بیٹھے میرے اسلام کو نے بچے گا یعنی دسیا گیا جنا چیر جناب کی امت شراب پسند کرنے والی نہیں بنے گی ان چر اسلام رہیں گے گے جس نے کرنے والا بنا پھر رہے جسے سلامت گئے ایمان پہنچاتے رہن گے حیرت پہنچاتے رہن گے فطرت میں جانتے رہن گے جب فطرت نہ رہے انسان سوائے سکھاؤ سے کچھ نہیں رہتا انسان فطرت رہے تو امن تو کچھ نہیں رہتا مثال دینا ادھر ویکو فطرت سمجھو ضرورت کے مطابق کھانا کھا لینا ضرورت کے مطابق پی لینا یہ فطرت ہے اگر ضرورت تو ود کھاوے ود پیوے ڈیڑھ پاڑے گا جدو روزی

ہے پھر سمجھو سونے ہو شراب یہودیاں والا پسند جی ہو تو امت کافر ہو جانی سی کہ جی امت یہودیاں دا نظام پسند کر بیٹھے شراب نوشی خنزیر خوش ایک حصہ پسند کر لو کر امت کر میں جانے جی امت ہی سارا کچھ پسند کر دو

அப்படியே سلام جی

اس لاندو کے پتر جانا ہے وہ میری امریک ہے یہاں کی سرکار کے پرتی یہودیاں نے پیچھے چلے ہندی میرا نبی شراب پسند کرتا یہودیاں نے پیچھے دریا نبی کو ہروا دیتی ہے میرا جاج خبردار مسلمان تیری خیر ہونی ہے محمد کے ہونی ہے کسی سے ہو ہوتی توجہ ہے ہے ہے منظوری منظوری دین دین ساڑھے دس بجے تک اس تو بعد پھر بے دینی بعدی کرنی ہے ساڑھے دس بجے تک میرے خیال اسلام دی مزدوری ہو گئی حق تو یہ بنتا ہے جی من کفر والے ہاں تو منظوری ہی نہیں دینی چاہیے جی اسلام والے ہاں تو چوبی گھنٹے ہونی چاہیے توجہ ہے میں میںا ل لیاز رکھا میں پورا لیاز رکھا شراب بدل شراب پسند کرن امت جے یہودی بن جاندی سی جانا سی تے سمجھ لے شراب تے شراب رہی او تے نظام دا ایک حصہ ہے کفر دے نظام دا ایک حصہ ہے جی تعلیم پسند کی جائے تو موڑ کی بچنا نقطہ سمجھانا گل صرف میرا

انسان کا کیا شریعت فرما دیے کتے شیر چیتے یہو جہ جانور جڑے سیکھن دے اہل ہیں جنہوں نے سکھاؤ سبق لے لے ایسے جانور ہوتے ہیں جڑے نہیں نہیں سور جو مرضی سکھاؤ سمجھ پتھر سے پانی کر کے اج تک کسی سور نال شکار نہیں سورا شکار شکار ہیں لیکن سور نال کدی نہیں ہیں جیڑی برادری جڑے لوگ سورا نو پسند کرنے والے ہون سمجھ لے وہ سورا ہی رکھتے ہیں جو مرضی سبق پڑھاؤ قرآن سناؤ جو سناؤ جی میں سور تے اثر نہیں ہوں تے رنگ نہیں کبھی رنگ نہیں قوم کے کے اتنے اتنے اتنے کبھی دین کا رنگ رنگ نہیں نہیں چل جی جی سور چڑھ چڑھ سکتا ہے تو پھر ادھر بھی جائے بولتے بڑے بڑے شکاری بیٹھے بٹھے تو شکار کا لگتا ہے سچی دسیا نے کدی سور سکھا بڑھا کے شکاری بنایا کتا بن جی سارے رب کا دین فرما ہے اگر کوئی بندہ کتے کو سبق دے ان پڑھا لو ان پڑھا لو شکار دے اتنے کتے کو چھٹے کتا شکار دیکھ لو اچھا دسا دن کا باہیں بکا ہو شکار سامنے میں شہوت ہری شہر ساہے ساری شہر من پسند شہر سامنے میں ادھر بکا ہے مگر مالک نہ بن جائے اگر مالک پشا منگا رہے تو موتی رستے واپس آ جائے جب اپنے مالک نہ ایڈا فرما بردار بن جائے کتا اگر مال کے حلال بن جائے

رب کا فرما بردار بنے چچکر پیچھا پرت آپ بندہ اپنی ہٹی اپنے شکار لگا جائے

ربنا موتی پیشہ بہت بکیا جا نکل جائے اچھا، اج کا مسلا کی مر جا سدکے ہاں۔ ہاں، جا توجہ ذرا سونے تعلیم جانور بدل سکتی ہے باندر سکھا دے تعلیم میری بنیادی کی ہے جانور بدل ہے جی تیرا بچہ کافر کا سبق پڑھا سے نچ نچ آئے تو پھر پریشان ہونا تو خوش ہو جا سبق پڑھا بیٹھے یہ فرما بردار بن گیا ہے اس سبق کا اثر ہو گیا ہے جانور اپنی آپ کا بدل بیٹھے پھر میرا کافر تو پڑے گا کلندر اقبال فرما بول دینی ہے سجدے

سادہ ہے یہ پتا کوئی کوئی نہیں نہیں سمجھنا اجازت امریکہ برطانیہ ادھر ادھر ہندوستان وہ سمجھتا اسلام آزاد ہے نظام آزاد نہ ہو سجدے کی آزادی آزادی نہیں ہوتی وقت مکن والا وقت مکن والا پہلو مو گیا وقت روکنا موقع

جو کی دو ہوتی ہیں ان میں سے جو کوئی اختیار کرنا چاہے بسر بن سکتے

بندے بہت تنگ کر دی کوشش کر دیں لے جاوے کوئی حق تو حق بھی رب پیدا کیتا ہے نال باطل بھی وہ بنا ہے سمجھ چھویں انگل جی بن گئی ہے رب نو پسند ہوئی رہن دے صرف حق ہی رہ جا حق سنی سنی مذہب حق کے

اتو ہی شروع کرنے لگا ایسے میں تعلیم اگلی سمجھ ذہن ہے اگلی سمجھ بندہ ہے اگلی سمجھ ماحول ہے اینو سمجھ نظام ہے تعلیم نال ذہن بنتا ذہن نال بندہ بنتا بندے نال ماحول بنتا ماحول نال نظام بنتا کرنا وا تعلیم ذہن بنتا ذہن بندہ بنتا بنتا بندے ماحول چاہیے نظام بنتا تعلیم چنگی ذہن چنگا ذہن چنگا بندہ چنگا بندے چنگے ماحول ماحول چنگا چنگا چنگا نظام تعلیم گندی ذہن ذہن گندا گندا گندا بندہ بندے گندے ماحول گندا ماحول گندا نظام گندا سدا محمد کریم آ بندے ہی حضور نے نے بندے بندے نہیں ہوں وہی رہن پر سن سن سن کے کے کے یہ دکھ دی دی تعلیم تعلیم والا والا سی شراب رسول سونا نبی آیا بندے ہی نے آئے مرد ستا سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ سونے نبی نے توجہ پہلو نظام کافر کا سی سی محال بھی بھی کتا بندے کتوں کے بہنے سن ذہن گندے سن کھوپڑیاں الٹیاں سن کیونکہ تعلیم گندی

قربان سونا نبی سونے نزیر نبی میں پوچھا گا حضور کا نظام کیسا سی

وہی عمر بن خطاب تعلیم بدلی عمر کا ذہن بدلیا ذہن بدلیا بندہ بدلیا جب تالی بدلی ذہن بدلیا ذہن بدلیا عمر بدلیا عمر بدلیا عمر کے نام کے بندے ہو گئے بہت سارا بن گیا یہاں نظام کر کے خطاب نے یہ سمجھاؤ واسطے جدو خلیفہ بنے نے ممبر بیٹھے رو پے کسے پوچھا عمر جی روئے کیوں جے فرماندے نے مینو پرانا وقت یاد آیا مینو ابا میرا اونٹ چار دا سی وہ اونٹ دا رکھوالا بنا کے چرواہا چلا گیا جو پنجو اونٹ سن میرے کو سامنے نہیں سن جاندے پر اج پاک محمد کی عمر وہی ہے ہی پر پاک محمد کریم دے سبق نے انسان بخشی ہے جہد جیسے اونٹ نہیں سنسام پہ جانے اج اچھی ابھی چڑیا انسان کے بیٹھا زند کی کریے میرا وقت تھی کوئی نہیں ہو میرا نام ہی لینا دو مہربانی مطلب اسلام کی کوئی فریاد سن کے پر ہوئے ککر ککر کتوں برا انہوں نے کنڈے ہور مار آپ صرف اسلام نو کنڈے مارن ہو گیا ہوں کتوں حسین لبی

چھپے چکے سن گتے لکھے چکے سن انہوں گتیا کے مطالبات لکھے سن انہوں مطالبات چوں ایک دو مطالبے تمہیں سنا پھر میں اجازت چاہنا اور اس لیے میں سمجھا جی کہ میں انہیں پاک بیبیا کی طرف ترجمان لوڑ نہیں میں جو انہوں نے حکومتی سرپرستی کے اندر اگر یہ کام کیا تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں حکومت کا تو انہوں بیبیاں کا ترجمان پڑھ کے تے تے صحیح حقیقت سامنے بیان کرا تاکہ تسا بھی عمل کرو سبحان اللہ بیبیاں نے مطالبات خیر رکھے نے اللہ انہاں وچوں ایک مطالبہ اے سی ساڈی بچے دانی کڈ دیو اللہ اللہ اللہ اللہ کٹ دو تین کنیا محنت تو بعد ایک بی بی علم حاصل کر کے کسی مقام میں پہنچ تیرا کی ہے تو منہ نہ رہے میں کہہ دیتا اللہ اللہ اللہ یا اللہ بی بی کھڑی ہے بچے دانے کا

ہاتھ کے ہونا کیونکہ پتھر رنگے دل نے ایک مطالبہ میں اتنے دسی جانا تصا سویرے پورا کرنا ہے دیکھو منصوبہ بندی والے دوجے تیجے کو کو نہیں نہیں کرتے جا کے ایل بھی تقریر ہوئے دانی کٹا لو بچیاں دیا دیا دیا اج بعد بچے تسان جمنے نے بچہ بھی پتا نہیں لگنا بھی پتا نہیں لگتا یہ بات پریشان ہوئے ہونا کا پیار جوڑے اگر کرتے رہے ہاں تو پوچھو یہاں کو میں کن سال پہلو آخیا کقت آئے گا یہ بچے جمنے پہن گے افکار بنانے کے جمی ہو ایک اوتار سمان دے کے اکبال اوتار افکار زمانوں کے چھپتے نہیں مارتے کلندر گانے دوسرا مطالبہ انہوں نے انہوں نے آخیا سارا نکاح ختم کرو ایک بابا جی ویڈیو مبارک کیا چیز جی جب جلوس نکلیا اگو بابا جی بیٹھے سن کے جاؤں بزرگوں کو اج عمر والے نے

کہ عورتیں جو مطالبہ کر رہی ہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں بہت اچھے لیکن ابھی کم ہے وہ تیرا گڑا ہوئے تیرے سے خدا لانت پالی حالے کار سے گھٹنے اچھا، جی، دسو یہاں کی مشکلات حل کی ہوں کہ ہوں گیا نکاح بند ہو جائے نکاح بھی کدو ہوا اٹھارہ سو پنجی چ نکاح شروع ہوا ہندوستان پہلے نکاح ہوتا ہی میرے خیال میں کم ہو رہا اور جن چیزوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جن باتوں مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ بھی حقیقی مطالبات ہیں وہ حقیقی مسائل ہیں بالکل صحیح کہا یہ حقیقی مطالبات ہے اور اس میں اور جو لیاری اور کالونی اور لانڈی کی بھی خواتین موجود ہیں یہ خوش آئندہ ہے اور سب کو باقاعدہ باقاعدہ نمائندگی بھی مل رہی ہے ان کی وہ آمدنی ہے اور ان کی لیاقت کو نہیں دیکھا جا رہا اور ہے اور یہ ہے آپ جب تک نکاح کو نہیں ختم کریں گی تشدد جاری رہے جب تک آپ نکاح کو ختم نہیں کریں گی یہ ظلم زیادتیاں ختم نہیں ہوں گی اور بتا دوں کہ نکاح جو ہے بھی ہوا تھا اٹھارہ سو پچیس ون ایٹ ٹو فائیو میں انگریز Oh, my God.

بچے دانی کڈو یہ روشنی ہے یہ نور ہے یہ ترقی ہے یہ علم ہے یہ آزادی یہ حق ہے یہ تہذیب ہے یہ باہر سے آئی ہے عمل کرو گے اس علاقے میں اعلان کری جانا ہوں کساں رب دے یہ بہانہ نہیں لا سکنا

مطالبہ یہ مطالبہ کیے آگے نہیں اب پیچھے ڈالو پورے پاکستان جلوس جن کٹے لو کافر نوا مسلمان میں تو پاک بیبیاں کا ترجمان ہوں

تو اتنے شہروں میں کیوں ہوا اگر یہ رحمت ہے تو ممبر پر کیوں نہ ہو ہاں۔ بولتے شک شیر اقبال کا سنا بابا اقبال سال پہلو دس گیا جس علم کی تاثیر سے دن ہوتی ہے نا دن یہ مطالبہ رکھنا اگو نہیں پچھو اگو نہیں پچھو اگو نہیں پچھو

سچی کا کام ہے کہ بڑھیا اقبال سو سال پہلے کہہ گیا اور علم تاثیر نکلے کہ عورت عورت نہ رہے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے اقبال اقبال اقبال اقبال محمدی شیر غلام ہی

اللہ قبر درامت فرماوے آپ آپ ایک لفظ بول رہے ہوں سن ہم میں پتا نبی کا ہے تو تھو دوسری گل کرتے ہوتے سن یہ تھان کے وٹا جم لیں چنگا ہستا ہوں سا کہ یار کی کہیں جا بندہ جن کو پیسے کو فیس دے میرے بال بھیجے روپیے میرے کو بالکل بیٹھنے والا طریقہ مطالبے ایک مطالبہ یہ ہے کون میں پہلے تصویر دکھا میں بیٹھی مر گئے جٹ بلائی سوائے کھان کے تین بڑے میں آئی روشنی بیٹھی گئی اور کڑی چپ کے کھڑی گئی گئی فوٹو تو لکھا لو بیٹھ صحیح سے ابھی لیڈر ویکھی یار تھوڑا جا

نشانہ پورا رکھ کے بیٹھی ہے

لو چھاونی نہیں فوجی والی میں پیشاب بڑا ڈاڈا مریض ہوں شوگر میں بڑ گیا لیڈیز والے پاس لا کے جی باہر نکلے ہاں، چوڑے اتنے کھڑے وہ کہتے ادھر بھی لکھے ادھر بھی لکھے یہ لیڈیز کے لیے ہے وہ مردوں کے لیے تھی ادھر کیوں پڑھتا ہے میں کہتے لو پتہ نہیں میں سرکاری بندہ ہوں میں برابری کا حق برابری کا ذہن رکھنا والا ہاں، شانہ بشانہ چلنا ہے تو شانہ بشانہ چلاؤ جب برابر چلنا ہے تو بہترین کھاتے ونڈی کھڑا ہے خبردار میں <laughs> میں میں پڑھ کے کے کے کے کے لے گیا کیجیے اتنے اتنے لکھا لکھا سی سمجھو جی۔ شرم گاہ بنی سی شرم گاہ

ਪਾਠੋ ਸ਼ਮਾ ਆਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ ਬਣਾਓ ਲੈਣ ਉਹ ਲੈਣ ਬਣਾਓ ਯਾਰ ਲੈਣ ਬਣਾਓ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ 10 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ

<laughs> இந்த பலி இருக்கு பலி பலி